بسم اللہ الرحمن الرحیم نور بشر کے بارے میں ان کی کتابوں کے حوالے سے ان کا عقیدہ اور ان کے دلائل آ گئے تھے ان کے ایک عالم گزرے ہیں مولانا احمد یار خان کے نام سے کس نام سے مولانا احمد یار خان سے ان کی ایک کتاب ہے نعتوں کی اس کتاب کا نام ہے دیوان محمدی کیا نام ہے دیوان محمدی اس دیوان محمدی کے بھی کچھ اشعار دیکھو اور پھر اپنے دزائے شروع کرتے ہیں اس کا ایک شعر ہے خدا کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے خدا کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے جسے کہتے ہیں بندہ خود خدا معلوم ہوتا ہے دیوان محمدی صفحہ نمبر ایک سو ایک اور کچھ اور شعر دیکھو محمد مصطفیٰ محشر میں بن کے نکلیں گے محمد مصطفیٰ محشر میں توحا بن کے نکلیں گے اٹھا کر میم کا پردہ ہویدہ بن کے نکلیں گے حقیقت جن کی مشکل تھی تماشا بن کے نکلیں گے جسے کہتے ہیں بندہ کل اللہ بن کے نکلیں گے بجاتے تھے جوانی میں کی بنسری ہر دم بجاتے تھے جوانی میں عبدہو کی بنسری ہر دم خدا کے عرش پر انی ان اللہ بن کے نکلیں گے شرک ہے صفحہ ایک سو تین اٹھا کر میم کا پردہ ہوئے ہوئے خدا کو کہتے ہیں آگے کہتے ہیں جسے کہتے ہیں بندہ خود اللہ احد یعنی خدا بن کر نکلیں گے پھر نیچے کہتے ہیں خدا کے عرش پر جا کر اور کہیں گے انی ان اللہ اچھا یہ بھی سمجھ میں آ گیا